ختم نبوت پہ جو قربان نہیں لوگو ختم نبوت پہ جو قربان نہیں لوگو ختم نبوت پہ جو قربان نہیں لوگو ختم نبوت پہ جو قربان نہیں لوگو مومن تو بڑی شہ انسان نہیں لوگو مومن تو بڑی شہ انسان نہیں لوگو یہ دین بھی آخری ہے شریعت بھی آخری ہے یہ دین بھی آخری ہے شریعت بھی آخری ہے امت بھی آخری ہے پیغمبر بھی آخری ہے یہ دین بھی آخری ہے شریعت بھی آخری ہے دین بھی آخری ہے شریعت بھی آخری ہے امت بھی آخری ہے پیغمبر بھی آخری ہے کائنات کے خالق کا اعلان یہی لوگو کائنات کے خالق کا اعلان یہی لوگو ختم نبوت پر جو قربان نہیں لوگوں ہر من کرے آقا کو ناکام کریں گے ہم ہر من کرے آقا کو ناکام کریں گے ہم میرے زائی کافر ہے سر عام کہیں گے ہم میرے زائی کافر ہے سر عام کہیں گے ہم ہر من کرے آقا کو ناکام کریں گے ہم ہر من کرے آقا کو ناکام کریں گے ہم میرے ذائق کافر ہیں شر عام کہیں گے ہم یہ جذبہ نہیں جس میں ایمان نہیں لوگو یہ جذبہ نہیں جس میں ایمان نہیں لوگو ختم نبوت پر جو قربان نہیں لوگو مر جانا ہے ہم ایک دن یہ موت تو آنی ہے مر جانا ہے ہم ایک دن یہ موت تو آنی ہے ہمیں ختم نبوت پر یہ جان لٹانی ہے ہمیں ختم نبوت پر یہ جان لٹانی ہے مر جانا ہم ایک دن یہ موت تو آنی ہے ہمیں ختم نبوت پر یہ جان لٹانی ہے یہ موت شہادت ہے نقصان نہیں لوگو یہ موت شہادت ہے نقصان نہیں لوگو ختم نبوت پر جو قربان نہیں لوگو کیا جنگ میں صدیق نے جب اعلان کیا جنگ میں صدیق نے جب اعلان نامو سر سالت صحابہ بھی ہوئے قربان کیا جنگ میں صدیق نے جب اعلان نام و سر سالت صحابہ بھی ہوئے قربان نام و سر سالت پر صحابہ بھی ہوئے قربان جو قربان نہ ہوا کا پر جو قربان نہ ہوا کا پر مسلمان نہیں لوگو جو ختم نبوت پر قربان نہیں لوگو جاتی ہے اگر یہ جان تو جان لٹا دو تم جاتی ہے اگر یہ جان تو جان لٹا دو تم ایمان نہ لٹ جائے ایمان بچا لو تم ایمان نہ لٹ جائے ایمان بچا لو تم جاتی ہے اگر یہ جان جاتی ہے گرے جا تو جان لٹا دو تم ایمان نہ لٹ جائے ایمان بچا لو تم تو ہی دی کا در دے دل تو کا در دے دل ہے پیغام یہی لوگو نام سالت پر جو قربان نہیں لوگو مومن تو بڑی شہ انسان نہیں لوگوں